اللہ رسول الکریم نحمد و نسلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدو فینا لنہدینہم انہم سبولنا و اللہ لما المحسنین وقال اللہ تعالی وقل رب زدنی علمہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مقارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم جناب حضرت محترم صاحب زیدہ مجدو حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ سب سے پہلے تو میں حضرت محترم صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں حدیث میں آتا ہے لم یشکر یشکر اللہ کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا چند دن پہلے دارالعلوم چھاپی کی جامع مسجد کے اندر کلا کے ثلاثہ کے اوپر ایک مجلس تھی خصوصی مجلس حضرت محسوین صاحب عشاء کی نماز کی فراغت کے پاس میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے پٹن آنے کی دعوت دی اور دعوت کی نوعیت بھی بتلا دی کہ اس طرح سے طلبہ کا مسابقہ کا پروگرام ہے اور آپ کو پہنچنا ہے اور وہاں پر کچھ باتیں بھی کرنی ہے میں نے اپنی سعادت سمجھی اور فوری طور پر حضرت محتم صاحب کی دعوت کے اوپر لبیک کہا اور آنے کا مقصد یہی ہے کہ حضرات اساتذہ کرام کی اور مہمان رسول کی ملاقات اور ان کی زیارت ہو جائے گی مسابقے کے اندر چونکہ ہمیں پتا ہے ہمارے مدرسے میں بھی مسابقہ ہوتا ہے بچوں کو جو موضوع تیار کروایا جاتا ہے اس کے پیچھے اساتذہ اکرام کی کتنی محنتیں لگتی ہے طلبہ اکرام کی کتنی محنتیں لگتی ہے کتنے پاپڑ اس کے پیچھے بیلے جاتے ہیں وہ تو محنت کرنے والے جانتے ہیں سامعین حضرات جو ہے ان کو بغیر محنت کے تھوڑے سے وقفے کے اندر ان محنت کیے ہوئے لوگوں کی طرف سے بہت بڑا مواد مل جاتا ہے تو چونکہ میرے سامنے یہ نوعیت بیان کی گئی تو میرے دل میں آیا کہ چلو ان حضرات عما اکرام کی بھی زیارت ہوگی مہمان رسول کی بھی زیارت ہوگی اور ایک بہت بڑا دفینہ بہت بڑا مواد تھوڑے وقت کے اندر ہمیں مل جائے گا تو حضرت محسوم صاحب نے یہ جو دعوت دی میں ان کا احسان مانگوں انہوں نے میرے اوپر گویا ایک احسان کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائے رہ گیا انہوں نے جو مجھے ذمہ داری دی تھی مطلب اس کے بعد آپ کو بچوں کے سامنے بیان کرنا ہے تو میرے مخاطب چونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں اور آپ لوگ دعا فرماوے اللہ تعالیٰ موت تک کے طالب علم رکھے میرے مخاطب آپ حضرات ہی ہے حضرات اساتذہ حضرات علماء کرام پشت کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ میری زبان سے جو بات نکالے میں ان حضرات سے درخواست کرتا ہوں وہ میری پشت بنائی کرتے رہے تاکہ وہ بات میرے لیے اور ان ہمارے مہمان کرام کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا جو ذریعہ بنے بات اس نیت سے بھی کرنے بیٹھا ہوں ایک تو یہ جو باتیں کہی جانے اس کے اوپر خود میں اگر عمل کرتا ہوں تو اور زیادہ اللہ ہمت دے دے اگر بات کوئی کوتاہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس مناسبت سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا تھا کہ علی اگر تیرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے دنیا معافیا سے بہتر ہے اور ایک روایت میں فرمایا تھا کہ عرب کے سر اونٹوں سے زیادہ جو ہے بہتر ہے تو طالب علموں کے زمانے میں پڑھنے کے زمانے میں حضرات حضرات اساتذہ کرام سے درس کے دوران یا مدرسے کا جب افتتاح ہوتا تھا یا اختتام ہوتا تھا وہ جو باتیں حضرات اساتذہ کرام سے سنی تھی اب انہی باتوں کو میں آپ حضرات کے سامنے دوہرا رہا ہوں باتیں تو بہت زیادہ ہے وقت بہت زیادہ بہت مختصر ہے اس مختصر وقت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جو مفید باتیں زبان سے کہلواوے اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے تو یہاں آنے کے بعد ان مہمان رسول کے جو پروگرام سنے واقعی میں دل میں ایک بڑی عجیب خوشی ہو رہی تھی وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو شکایت ہے کہ پہلے جیسے اساتذہ نہ رہے پہلے جیسے تعلیم علم نہ رہے یہی ہمارا آٹھ سالہ نو سالہ درس نظامی ہے اسی سے بڑے بڑے ہمارے اکابر پیدا ہوئے ہیں حضرت گنگوئی رام اللہ علیہ حضرت خانوی رام اللہ علیہ اللہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ شیخ ال رام اللہ علیہ حضرت ماں قاسم صاحب نانوی کتنوں کو ہم گناوے اور اب ان جیسے ان دینی اداروں سے طلبا جو ہو اور دین کی خدمت کرنے والے نبی کے سچے والدین یہ پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بات اپنی جگہ پر بجا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت قدرت کاملہ ہے اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے قرآن کے اندر اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو وعدے فرمائے گئے ہیں وہ قیامت تک کے ہیں میں نے گزرے کے اندر جو آیت تلاوت کی پہلی آیت اس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے دین کی راہ میں جتنا زیادہ مجاہدہ برداشت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اوپر بڑا مہربان ہے اللہ ان نیکی کرنے والوں کے اجروں کو ضائع نہیں کرتے ہیں ہمارے جو مہمان رسول نے ہمارے سامنے یہ جو مختصر سا پروگرام پیش کیا ہم اسی سے اندازہ لگا رہے ہوئے کہ قصور ہماری طرف سے ہے محنت میں کمی ہماری طرف سے ہے ورنہ خدا تبارک تعالیٰ کا خزانہ اس کے خزانے کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے جو صلاحیتیں اور استعداد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے کے اندر رکھی تھی آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ استعداد اور صلاحیت ان مہمان رسول کے اندر رکھی ہے بلکہ قیامت تک کے یہ ادارے اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت کے اندر دعا کرے اللہ چلاتا رہے چاہے اس کے اوپر جتنی سخت آندیاں آئے اور قیامت تک کے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے استعداد والے مہمان رسول کو پیدا کرتے رہیں گے لیکن مجھے مختصر طور پر جو کمزوریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس میں سے بات سنگے کمزوریوں کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے اللہ کرے اللہ کرے ہم اپنے اساتذہ کے بارہا درس کے درمیان اور مختلف خاطی اوقات کے اندر آپ حضرات جب سے یہاں چہار دیواری کے اندر آئے ہیں مختلف اوقات کے اندر ان باتوں کو آپ نے سنا ہوگا وہی باتوں کو میں علمانہ انداز سے آپ حضرات کے گوشت گزار کرتا ہوں اللہ کرے آپ کو اور میرے سمجھ میں آ جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی کا روپ بدل دے دے اب یہی ہمارے درمیان پڑھتے ہیں وہی اللہ اساتذہ جو ہمیں پڑھا رہے کو پڑھانے والے تھے اب یہ چند نمونے ہمارے درمیان میں سے ہی کھڑے ہوئے جن پر اساتذہ نے محنت کی ان سلمان کا ساتھ دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری باتوں کو مختصر انداز سے کتنی ججت کے ساتھ سلاست کے ساتھ بغیر جھجکے کے ہوئے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا یہ ساری چیزیں کی بنیاد پر ہوئی وہی محنت کی بنیاد کے اوپر وقت کی قدر کرنے کی بنیاد پر آج ہمیں جو ہمارے مولین صاحب کو اساتذہ کو امت کو جو ہمارے مہمان رسول پر رونا ہے اور رونے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم اپنے مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر ہمیں جو ماحول بنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے حقیقی علم ہمارے سینے میں آئے وہ ہمارے ان کی زندگیوں میں جو تقوا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل تھی اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کو جو تعلق تھا ہم نے اپنا وہ ماحول نہیں بنایا ہے بلکہ ہم وہ جو غلط ماحول تھا وہ غلط ماحول کے اندر بہنے لگے اس لیے ہم سب سے پہلے تو نیت کرے کہ بھائی ہمیں اپنے ماحول کو ہمیں ہی صحیح کرنا ہے باہر سے کوئی آ کر ہمارے ماحول کو صحیح کرنے والا نہیں ہے حضرت موسم صاحب کی حضرت اساتذہ کرام کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمہاری رہبری کرتے رہے لیکن جب تک کہ ہماری طرف سے عزم نہیں ہوگا اللہ تبار تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نہیں بدلیں گے تم نہ چاہو ہم زبردستی تمہیں صحیح لا کر رہا ہے ظاہر ہے جو ہم ان کو حاصل کرنے آئے ہیں وہ علم علم نبوت ہے یہ اللہ تبار تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تبار تعالیٰ کی ذات جیسے بے نیاز ہے ایسی اللہ تبارک تعالیٰ کا علم بھی جو بڑا بے نیاز ہے اسی لیے کسی بزرگ کا قول ہے علیم الدی کا بات ہے وہ حسدہ سوتی ہے وہ ملک کہ علم اپنا بات بھی تجھے نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنی ذات کو پوری طرح سے علم کے سپرد نہ کر دے اور علم یہ شیشے سے بھی بڑا معلوم ہے اس علم کے بڑے آداب ہیں جو اساتذہ اسلام سے سنتے رہتے ہیں انہی آداب کے اندر سے حضرات اساتذہ کا ان سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں علم نبوت جس کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا اور وہ علم اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے اندیا اسلام علیہ السلام اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ موجودہ سے فرماتے تھے وہ عملی موجودے ہوتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی تو موجودہ سے فرمائے لیکن ان میں سب سے بڑا موجودہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علمی اللہ فرمایا قرآن پاک کی شکل میں اور وہی موجودے کے لیے ہزاروں انسانوں کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا فضل کا عمل کیا عنایت تھی کیا مہربانی تھی بغیر مانگے بغیر طلب کے روزہ کے انسان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس دن کی موجودے کے اندر اللہ نے کیا علم چھپا رکھا ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے قرآن نے صاف فرمایا ہے وہی سال میں محروم لائن شکل تم لال دن لکھوں ورئی قبر تم اللہ حضرت مسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ اپنی قوم سے کہہ دو کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کی زیادتی کروں گا اگر تم نے میری نعمتوں کی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے میری پکڑ بڑی سخت ہے ہمیں اللہ نے کے درمیان چنا ہے اور اتنے بڑے علمت کے لیے آئے ہیں جو اللہ ربی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا موجودہ عطا فرمایا اور ہمارے اوپر کے طلبا جو ترجمہ پڑھ چکے ہیں پڑھ رہے ہیں تفصیل پڑھ چکے ہیں پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھے وہ سب جان رہے ہیں کہ یہ تیس پارے میں قرآن کے اندر ہزاروں اخبار اس کے اندر ہے ہزاروں اس کے اندر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پر جو سب سے پہلا سرماج فرمایا وہ اقرا اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ نے کتنی بڑی نسبت ہمیں میں کے وہ واحد فرمائی ہے اور پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھے اتنے بڑے نبی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام سارے نبیوں کے سردار ہیں پورے بیس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ہے اللہ کے نبی سے کہیں یہ نہیں فرمایا آپ فلا چیز کی ہم سے زیادتی کا مطالبہ کریں فلا چیز کی درخواست کریں فلا چیز مانگے مگر ایک ہی چیز کے بارے میں فرما رہے بکر رب جیتنی علما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ میرے رب مجھے علم میں زیادتی عطا فرما دے ان اشاروں کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے علم کے لیے ہمیں چنا ہے اور پھر وہ کے اندر ایک روایت حضرت اللہ نے کی ہے کہ اللہ علیہ رفیع نے فرمایا کہ لوگوں ہے دیکھنا ہے زمین کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کے جہنم سے آزاد کرنے والے آزاد کیے ہوئے لوگوں کو تو یہ جو طالب علم ہے یہ رحمان رسول یہ صحیح نیت کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کسی دروازے کے اوپر جاتے ہیں اللہ فضا علیہ السلام نے کہیں فضائی کتنا فرمائے اللہ کے نبی علیہ صاحب نے فرمایا کہ ان کے ہر قدم پر اور ان کے ہر حد کے پڑھنے کے اوپر اور سیکھنے کے اوپر اللہ کے سو سال کی عبادتوں کا ان لیے لکھتے ہیں اندازہ لگا دیجیے آپ ہم جو یہاں پر روح کی کیا بیماری کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں علم شرط ہے ہماری نیتیں صحیح ہونی چاہیے اللہ معاف کروائے ہم مدرسے کے اندر آتے تو ہیں یا تو ہماری نیت صحیح نہیں ہوتی ہے بد نیتی ہوتی ہے یا پھر بے نیتی ہوتی ہے بد نیتی بھی بری چیز ہے بے نیتی بھی جو ہے وہ بری ہوتی ہے ہم یہاں آ کر سب سے پہلے تو ہماری نیتیں بنا دے اور وہ نیتیں بھی ہے وہ صحیح ہو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نیت اور مومی نے خیر الدین احمد مومن کی نیت اس کے عمل سے جو بہتر ہے آگے سنجر کا وزیر نظام ملک اس نے اپنے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا تھا ہزاروں سے اس میں پڑھتے تھے وقت کے بڑے الدین کے التقیق ان کو صدر سدر بنایا اور وہاں پر جو بڑے بڑے اقتدار والے اساتذہ اکرام کو ان بچوں کی تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے رکھا اس وزیر کے کانوں کے اندر آوازیں پہنچنے لگی کہ آپ نے اتنا بڑا مدرسہ بنایا ہے اور اتنے ہزار طلبہ ہے ان کے پیچھے لاکھوں روپئے تم خرچ کر رہے ہو لیکن تمہارا یہ خرچ کرنا جو ہے وجہ ہے کہ وہاں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں وہ دنیا میں اعتبار سے وہ اپنی نیتیں کیے ہوئے ہیں اب وزیر کے جب قانون کے اندر یہ بات پڑی تو وزیر بدل ہو گیا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے استعداد والے اساتذہ کران رکھے ہیں طلبا کے لیے مہیلا میں نے مدرسہ بنایا ہے ساری ان کی ضرورتیں میں نے مہیا کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت والا علم حاصل کرے اور پھر ان کی نیت یہ دنیا ہے آخر اللہ کی رضا نہیں ہے تو مجھے ایسا مدرسہ بند کر دینا چاہیے تارا لگا دینا چاہیے لیکن بس اس وزیر میں ہو سکتا ہے میرے کانوں کے اندر غلط خبر پہنچی ہو لے خبروں کا معائنہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں بعض مرتبہ خبر غلط ہو سکتی ہے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے چنانچہ خود گیا رات کا وقت تھا گیا دیکھا کہ طلبا محنتیں کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں اب وہ گیا تعلیم علموں کے پاس اور ایک ایک طالب علموں کی پیٹ تھک تھپائی پیٹ تھک تھپائی تو علم ہوا بیٹا آپ کیوں پڑھ رہے ہو ایک نے کہا میرے باپ مفتی ہے تو میں بھی مفتی بننا چاہتا ہوں دوسرے نے پوچھا بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو کہا میرا باپ قاضی ہے اس لیے میں بھی قاضی بننا چاہتا ہوں تیسرے نے پوچھا ہر ایک نے اسی قسم کی دنیا جو نیتیں تھی اب بادشاہ بڑا پتھر ہو رہا تھا کہ لاکھوں روپئے میں خرچ کر رہا ہوں میرا یہ خرچ کرنا بیکار ہے واپس ہو رہا تھا ابھی تو وہی مدرسے میں تھا وہی بچوں کے درمیان تھا اور اسے نیت کرنی کہ مجھے مدرسے کے اوپر تالا لگا دینا چاہیے سارا خرچ بیکار ہے لیکن چلتے چلتے ایک ہلکے سے دیے گئے سامنے وہ وہا رہا تھا ہلکا ہلکا چل رہا تھا ایک طالب علموں کو دیکھا وہ جھوٹی ہوئی گردن کے ساتھ پورے امام کے ساتھ وہ جو وہ اپنے علم کی مجبوری میں لگا ہوا ہے بادشاہ نے جا کر اس کو مخاطب بنایا کہہ رہے تھے میری بات سنو تو فوراً طالب علموں نے یہ کہا کہ ہم یہاں کسی کی بات سننے کے لیے نہیں آئے ہیں ہمیں تو اپنے ماں باپ نے یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے تو پھر اس نے کہا بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اس ایک بات کا جواب دے کر آپ اپنے کام کے اندر مشغول رہنا چنانچہ طالب علم نے اپنا سر اٹھایا وہ جانتا نہیں تھا اس نے پوچھا کہ تم جو یہاں علم حاصل کرنے آئے ہو تمہاری نیت کیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے میرے ماں باپ نے بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے اساتذہ سے جو علم حاصل کیا تو دلائی نے اکلیہ اور نقلیہ کے ذریعے سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ مجھے کس کوئی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو کوئی پیدا کرنے والا ہے تو میرے دل کے اندر یہ آیا کہ میں نہیں تھا اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی وجود ادا فرمایا یہ آسمان اور زمین اس کی ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے میرے نفے کے لیے پیدا کیا تو ایسے پیدا کرنے والے کا شکر میں کیسے ادا کروں تو شکر ادا کرنے کے لیے اور اس کو میں کیسے راضی کروں تو شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہو اس کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہو اس کے لیے میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں بادشاہ خوشی میں ہمارے اچھل پڑا اور بادشاہ نے اس طالب علم سے کہا گیا بچے دیکھ میرے کے اندر یہ غلط خبریں آئی تھی اور میں یہاں پر سنتے اور معائنہ کرنے کے لیے آیا تھا اور میں نے تیرے علاوہ بہت سارے طلبا کو دیکھا اور ان کی نیتیں میں نے دیکھی تو سارا کی نیت میں فساد تھا اور میں کل ہوں نیت سے چلا تھا کہ اب اپنے مدرسے کو تازہ لگا دوں لیکن جاتے جاتے جب تجھے دیکھا میں نے کہا داخلی طالب علم سے بھی پوچھ لو لیکن تو نے جو سیت بتائی اس نیت کے اوپر مجھے خوشی ہو گئی اور میں نے جو ارادہ کیا تھا مدرسے کو بند کرنے کا اب میں وہ مدرسہ بند نہیں کروں گا چاہے ہزاروں طلبہ بیکار ہے لیکن ایک میں سے تیرے جیسا کام کا نکل جائے تو میرے لیے اس مدرسے کو کھلا رکھنا اور ہزاروں روپئے کا خرچ کرنا یہ سستا سودا ہے اور وہ جو تعلیم علم تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امام بیداری کو اسلام ہندی نہیں بنے ہیں انہوں نے اپنے وقت کی قربانی دی ہے سب سے بڑا آنند ہمارے لیے یہ ہے ہم دیکھے بہت کرے میں مظاہرے کے انداز سے کوئی بیان کے انداز سے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں کوئی آپ کے ساتھ جو سبب آپ کو سنا رہے ہیں اسی کو دوہرا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ ایمان کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت ادا کی ہے بابوں کی زندگی میں غور کرے ہزاروں نعمتیں خدا نے دیے وہی اردو نعمت اللہ ہوا لیکن ساری نعمتیں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ہاتھ میں آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے ایک آدمی اس نے اچھا مکان بنایا ایک لمبے زمانے سے کہا مکان ٹوٹ گیا ہاتھ سے چلا گیا دوسرا مکان بنا لیتا ہے نیا کپڑا ہم سلا کر پہنتے پہنتے پہنتے پرانا ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے نیا کپڑا سلا لیتے ہیں ایک کسان کسان کھیتی کے اوپر محنت کرتا ہے کھیتی اجڑ جاتی ہے گلہ نہیں پیدا ہوتا ہے دوسری مرتبہ کھیتی کرتا ہے اللہ اس کو غلہ دے دیتے ہیں تو ہزاروں نعمت ایسی ہاتھ میں آنے کے بعد چلی جاتی ہے لیکن ایک امام کے بعد اللہ نے وقت کی نعمت جس کو ہم اپنی زندگی کہہ لو جس کو ہم اپنا وقت کہہ لو ہم اپنی حیات کہہ لو یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک مرتبہ ہمیں موقع دیا ہے ہمارے ہاتھ میں ایک مرتبہ آئی ہے ایک مرتبہ ہاتھ سے جانے کے بعد وہ ہاتھ سے چلی گئی دوسری مرتبہ موقع نہیں ملے گا ہم نہیں تھے ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا دنیا میں وجود دیا بچپن آیا بچپن سے جوانی آئی اب جوانی آنے کے بعد بچپنا چلا گیا جوانی کے بعد ادھر عمر آئے گی جوانی چلی گئی ادے عمر کے بعد بڑھاپا آئے گا بڑھاپا پھر بھی چلا جائے گا تو یہ چیز آدمی کو دوبارہ ایک مرتبہ ہاتھ سے جانے سے چاہے اس نے اس کا صحیح استعمال کیا ہو چاہے اس کا غلط استعمال کیا ہو ایک مرتبہ میں جانے کے بعد دوسری مرتبہ موقع نہیں ملے گا یہ سال سال ہم مدرسے کی چار نمازیں رہ رہے ہیں یہ ہمارا اپنا زندگی کا جو وقت ہے اسی لیے آپ نے اپنے اساتذہ کی زبان سے اس وقت کے بارے میں پڑھا ہوگا انگریزی کے اندر بھی بولا جاتا ہے time money time is gold کہ وقت جو ہے وہ پیسہ ہے وقت جو ہے وہ سودا ہے لیکن ایک عربی زبان کا مقولہ ہے الوقت ہو حیات دونوں کی تعبیر میں زمین آسمان کا فرق ہے انہوں نے جو مثال دی ہے وقت کی قیمت کو بتلایا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جو پیسوں کی طرح سے سونے کی طرح سے لیکن آپ اس کی گہرائی میں جانے اپنے دماغوں سے سوچے سونا جو ہوتا ہے وہ آدمی کے ہاتھ سے چلا جائے دوبارہ محنت کر کے واپس دے سکتا ہے پیسے ہاتھ سے چلے جانے کے بعد دوبارہ محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ عربی زبان کے اندر جو مقولہ کہا گیا ہے وقت حیات کے وقت وہ زندگی کا نام ہے اور زندگی آدمی کو ایک مرتبہ اس کا موقع ملتا ہے پھر اسی مرتبہ موقع نہیں ہے تو ہمارا یہ وقت ہمیں ایک مرتبہ موقع ملا ہے اگر ہم نے اپنے وقت کی قدر کی جیسا کہ ہمارے ان اور اساتذہ نے آپ کے سامنے نمونہ پیش کیا یہ وقت کی قدر کی قدر کر کے انہوں نے اتنا سارا مواد اپنے سینے میں جمع کیا اور آپ حساب کے سامنے مختصر طور پر پیش کیا یہ ہمارے لیے سبق ہے آئندہ ہماری زندگی کے جتنے ایام مدد سے چار دیوار میں باقی ہے ہم اس کو جو ہے اس کو عمل کے اندر لا اس کی قدر کرے ورنہ وقت ہمارا برف کی طرح سے ہے آپ ایک برف کے ٹکڑے کو زمین پر رکھے اور برف کے ٹکڑے کو برتن میں رکھے دونوں برف کے ٹکڑے پگلیں گے لیکن دونوں کے پگھلنے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے وہ جو زمین کے اوپر پگھلے گا وہ فقط ظاہر نہیں ہوگا بلکہ آدمی بے توجہی کے ساتھ سے چلے گا وہ سکتا ہے برس پھسل جائے آج شہر کی ہڈیاں ٹوٹ جاوے تو نقصان سے خالی نہیں ہے اور وہی برف کا ٹکڑا آپ نے برتن میں رکھا ہے یہ بھی ظاہر میں فکر رہا ہے لیکن یہ نفے سے خالی نہیں ہے اسے ہو سکتی ہے غسل کر سکتے ہیں پیاز بجا سکتے ہیں کھانے کے کام کے اندر لا سکتے ہیں ہم نے مدد کی کہ چار بیماری کے اندر آٹھ سالہ نو سالہ ہماری زندگی کا قیمتی وقت ہے عزیز سب اگر ہم نے ہمیں مقصدوں کے اندر دوستوں کی محفلوں کے اندر باتوں کے اندر سونے میں اور مطلب کے اندر اگر گزار دیا تو یہ ہمارا وقت ایسا ہی ہے جیسا کہ برف کے ٹکڑے کو اٹھا کر ہم نے زمین پر رکھ دیا ہے اور اگر ہم نے اسی برف کے ٹکڑے ہم نے اپنے کو جیسے ہمارے مہمان رسول نے نمونہ پیش کیا اس طرح سے اس میں مصروف اس کی تیاری میں مصروف رہتے ہوئے ہمارے آٹھ سالہ نو سالہ مدرسے نے ہمیں جو نصاب بتایا ہے اور وہ بھی ہمارے ہماری اوقات کی طرف سے تجویز کیا ہوا ہے اور انہیں نصاب کے اوپر محنت کر کے اسی کو حاصل کر کے وہ کے پہاڑ بنے تھے اور آج بھی ان کے علم کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو نفع پہنچ رہا ہے اور قیامت سے جو اس کا نفع اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے اور آج ہماری زبانوں پر ان کے نام آنے پر ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے ہمیں ہمارے دلوں میں ان کی عزت اور عظمت ہے وہ اسی نشان کے اوپر انہوں نے محنت کی تھی اور اسی وقت کی قدر کی تھی ہم اسلام کی تعلیم اٹھا کر دیکھے وقت بہت مختصر ہے میں ایک دو نمونے پیش کروں ہمارے اوپر کے طلبہ تفصیل کے جانتے ہیں اساتذہ کی زبان پر سنا ہوگا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کتب خانے میں جو تفصیلیں کمی رکھی ہوئی ہے الفتوار الاحیہ جس کو کہتے ہیں تو تفصیل اٹھا کر دیکھے اس کے اندر ان کے علم کا ہے معقولات اور منصورات کا اللہ کیا علم دیا تھا وہ اپنے وقت کو وصول کرنے کے اندر انسان بچن ہے کھانے کی ضرورت ہے اگر موت کی حالت آ جائے تو حرام کھانا بھی اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اگر حرام سے پرہیز کرے گا اور موت آ گئی تو خدا دعا اس کی پوچھ ہوگی لیکن اندر امام راجی رام علیہ فرماتے ہیں مجھے اپنے اوقات نکالنے کے بعد درمیان سے کھانے کے لیے اپنے وقت کو نکالنا یہ بڑا چارج گزرتا ہے حالانکہ ضرورت کی چیز ہے لیکن اتنا وقت بھی مطالعے کے بغیر انہیں سے کھانے کے پیچھے لگتا تھا حضرت امام رانی رام صلی اللہ علیہ اس کے اوپر بڑا بوجھ محسوس ہوتا تھا ہم اس کا اندازہ لگا لیں ہمارے اخلاق نے علموں کے پیچھے کتنی محنت کی ہے تب جا کر ان کے لان دنیا کے اندر روشن ہوئے اور ان کے علموں کے ذریعے سے قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ پڑ ایسے ہم ان بزرگوں کی سوال اٹھا کر دیکھیں کتب خانے میں جا کر کتابوں کا مطالعہ کریں ہمیں اس سے معلوم ہوگا کہ وہ تین ہزار کے نزدیک کتنی قیمت تھی حضرت لاہور کی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کو کہا جاتا ہے فرماتے سماتے کہ میرے نصیب کو جو ہے نماز بھی جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اس لیے کہ ایک آدمی اگر اس سے ادا نماز نہیں ہوتی ہے تو اس کی تلافی کی شکل ہے کہ آپ کی سزا کے ذریعے سے وہ سزا کی کر کرتے رہے لیکن ایک آدمی سے اگر اس کا وقت ضائع ہوتا ہے تو وقت کے ضائع ہونے کے بعد بھی اس کی کوئی تلافی نہیں ہے اسی لیے ہمارے لوگوں کے اندر سے بہت سارے ملک ان سے جب کوئی کسی قسم کی باتیں ضروری باتیں بھی پوچھنے جاتا تھا ان لوگوں کے اوپر بڑا چار گزرتا تھا وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم مجھے کسی کے لیے روکنے والا نہیں ہے آپ لوگوں کو جو بھی باتیں پوچھنی ہے وہ مختصر وقت کے اندر میرے سامنے پیش کر دو تاکہ مجھے اپنے ووٹ کو گنتی بنانا ہے میرے آگے جو معاملات ہے مجھے پورا کرنا ہے میں آسانی کے ساتھ اس کو پورا کر دوں حضرت بتا دیا ہم لوگ وہ ہمارے کسی بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کو پوچھا کہ حضرت اگر آپ کے اگر رہ جاتے ہیں تو پھر اس کی کیا شکل ہوتی ہے تلافی کی تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کی کی تلافی کوئی شکل نہیں ہے اس کے لیے تلافی نہیں ہو سکتی ہے یعنی ان کے اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کو انہوں نے کیسا مشغول کر رکھا تھا اسی لیے حضرت صاحبہ کے بارے میں آتا ہے ہر چیز کے بارے میں وہ بڑے تھے لیکن وقت کے بارے میں حضرت صاحبہ بڑے وکیل تھے ایک لمحہ ان کا بیٹا چلا جائے یہ حضرت صاحبہ کو برداشت نہیں تھا مادہ جیسی جگہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین کے اوپر اگر کوئی بندر ٹکڑا ہے تو وہ مادہ ہے ایسی جگہ جہاں پر بھی وہ حضرت صاحبہ سے ان کا وقت ضائع نہیں ہوتا تھا ایک صاحب دوسرے صاحب سے ملتے تھے اس لیے بنا نو انسان کہ تھوڑی دیر بیٹھ لو آؤ ایمان کا جو مذاکرہ کرے آج اللہ معاف فرماوے ہم یہ مدرسے کی چار دیواری میں ہیں مسجد کے ماحول میں بھی ہے مسجدوں میں بھی دیکھیں باتوں کے پیچھے ہمارا کتنا وقت ظاہر ہوتا ہے درد گاؤں میں اساتذہ نہیں ہوتے ہیں حالانکہ اساتذہ کے ذریعے سے پوری تاکید ہمیں پوری ترکیب دی گئی ہے کہ میں استاد حاضر ہو جانا ہوں ہمیں اپنے وقت کو کیسا وصول کرنا ہے لیکن وہی بے فکری اسی بے فکری کی بنیاد پر ہمارا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے ہر طالب علم اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے تو ایک تو عزم اور ارادہ کرے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روپیہ کیا وہ تمہارا باقی رکھا ہے پچھلی جو ہم سے کپڑے سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استفاد کرے اور آئندہ لیے پکا علمہ کرے اللہ کی رحمت تو ہم سے زیادہ بڑی ہوئی حدیث کچھ ہے کہ جب میرا بندہ ایک بارش کے بھی طرف بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کو لے لیتا ہوں تو اللہ کی رحمت ہمارے سامنے متوجہ ہے قرآن نے اللہ نے وعدہ کر دیا تم جتنی محنتیں کرو گے جتنی اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے جو تیار ہے لیکن تمہاری مدد سے ہونی چاہیے جسے ہم کر کر دے دے رہے رہے ارادہ کہ گا ہمیں اپنے وقت کو مشغول رکھنا ہے مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کل ذہن ہوں میں محنت کرتا ہوں لیکن نتیجہ نہیں نکلتا ہے سبق بتاتے ہیں یا تو یہاں سمجھ میں نہیں آتا یا آتا ہے تو بھول جاتا ہوں یہ سب چیتا بھی ہے بتا ہمیں اس کا مطلب نہیں بنایا گیا ہمیں تو اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کا اس کے پیچھے محنت کا مطلب بنایا گیا ہے علم کا لینا نہ لینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے میں نے عرض کیا علم بڑا نازک چیز ہے اللہ کی سمت ہے ہماری طرف سے آدھا عمر کے جیتنے بجائے آئے کہ ہم وقت کی قدر کرنا یہ بھی ایک علم کا عدم ہے اساتذہ کی قدر کرنا یہ بھی علم کا عدم ہے کتابوں کا کتابوں کا جو عدم کرنا یہ بھی علم کی جو قدر ہے بلکہ ہمارے لیے حضرت محمود صاحب نے ہمارے حضرت صرف کے وقت سے بارش ہونے کے بعد کھانے کا جو درخواستہ ہوتا ہے اور طور پر وہ اختر صاحب کے اوپر ہمیں ملتی ہے یہ بھی ذرا اس کی گہرائی میں جانے ہم اپنے گھر پر رہتی ہے ماں کتنی محنت سے کھانا ہو پاتی ہے بعد وقت وہ کھانا آگے پیچھے ہو جاتا ہے وقت پر نہیں ملتا ہے لیکن آپ کبھی نہیں دیکھو گے مدرسوں میں ہزاروں الجھنیں ہوں گی موسم کا بسانے کا برداشت کر دیں گے لیکن مہمان رسول کے لیے ان کا اپنا جو وقت ہے سونے کا کھانے کا اس میں آگے پیچھے نہیں ہوگا ان کو اس کے وقت کے اوپر سارا مہیا کر دیا جائے گا اب وہ اس میں جو اسلام لگا ہوا ہے وہ بھی ہمارے لوگوں کی قدر کر رہا ہے مہمان رسول ہے وہ بھی دنیا میں جا کر اچھی تنخواہ لے کر وہ جو ہے کھانا پکا کر لوگوں کو کھلا سکتے تھے لیکن وہ بھی تمہاری محبت میں آ کر تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ علموں کی قدر میں سے علم کی ترقی میں سے ہے یہ کھانا پکانے کے لیے ہماری خدمت کے لیے جو بھی مدرسے میں اسٹاف رکھا گیا ہے اس کا بھی انجام ہمارے دلوں کے اندر ہے واقعہ میں اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے معمولی معمولی چیزوں کے آدھار کے اوپر مقرب کروائی ہے ہمارے بزرگ اپنے زمانے میں علم حاصل کر رہے تھے ان کو آج باہر سے کسی جگہ جانا تھا آپ کے کتابیں تھی اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اب کتابوں کی حفاظت کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی اگر لے کر چلتے ہیں سفر جاری رکھتے ہیں تو کتابیں بھیگ جاتی ہے علم کی حرمت ان کے دل میں تھی کتاب کی حرمت ان کے دل میں تھی انہوں نے سوچا کہ کتابیں بکنے سے معقول رہے وہ وہی ندی کے اوپر اتنا لیٹ گئے اور اپنے سینے میں کتابیں دبا دی پوری رات کچھ بکتے رہے جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دیکھا کہ بارش شروع گئی ہے اس کے بعد وہ کتابیں لے کر چلے ان کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا حضرت آپ نے کیا معاملہ فرمایا کہ اللہ تمہارے تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی کافی بنیاد پر تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں مسائل اخبار سے ایک جگہ پر جا رہا تھا اور راستے میں بارش شروع ہو گئی اب یہ کتابیں بھیگ کر جانے اس کے لیے میں نے اپنے سینے سے کتابوں کو لگا کر پوری رات لے جا رہا اور سینے سے لگا کر کتابوں کو بھیجنے سے بچایا اللہ تبارک تعالیٰ کو میرا یہ ادب پسند آیا اس کی بنیاد پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی ایسے ہر چیز کے بارے میں اور استاد شاگرد کا تعلق بھی بڑا نازک ہے عزیز طلبہ ہم اپنے اساتذہ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہونی چاہیے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہم جیسے اپنے وقت کو غفلت میں گزارتے ہیں ہمارے دلوں میں سے بعض مرتبہ ہمارے ہو خاصی کا وقت ہوتا ہے اور دوستوں کی مجلسوں میں اور خصوصاً جمعے گا اور اس دنیا کے تصویروں کے ساتھ ساتھ تو بعض مرتبہ ہم نے بدتری نہیں ہے لیکن دنیا میں ماحول دیکھتے ہیں میں بھی تمہاری طرح اور تمہارے اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے تیس بتیس سال کے مدد سے کی چار دیواری میں ہوں اور اللہ کا اللہ تعالیٰ جیسے طرح کے حضرت سے واقف ہے میں بھی جو واقف ہوں تو بہت سے سرکار ہوتے ہیں اس لیے حضرت حضرت حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے ہوئے بھی جو اثر محسوس ہوتی ہے کہ تعلیم علم اور وہ کوئی دوسری شکل میں آ گئے وہ تعلیم علم اور اس سے جو علم کے علاوہ کوئی چیز شاہد ہو گئے یہ نہیں ہو سکتا ہے ہاں کوئی دوسرا ہوتا ہے لیکن وہ طالب علم کی شکل بنا کر آتا ہے چور چور ہوتا ہے لیکن کی شکل بنا کر آتا ہے دنیا دار ہوتا ہے وہ طالب علم کی شکل بنا کر آتا ہے باقی طالب علم دنیا دار ہو حضرت یہ ہو نہیں سکتا ہے تو ہمارے وہ طلبا جن سے وقت کی بے بندی ہوتی ہے اب ان کی مجلسوں کے اندر بعض اساتذہ کی قیمتیں شروع ہو جاتی ہے غلط غلط نام بھی جو رکھتے ہیں اور ظاہر یہ اتنا بڑا علم جس علم میں یہ آداب ہے کہ اس بغیر آداب کو علم حل نہیں ہو سکتا ہے تو علم کے لیے ہمارے لیے اتنا بڑا واسطہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اساتذہ اسلام کے ذریعے سے رکھا ہے ہمارے دل میں ان کا علت بھی بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم نے ان کا علب نہیں کیا ظاہر کے اندر ہم کوئی علم آئے گا نہیں اور اگر کوئی علم آئے گا تو علم نہیں ہے وہ معلومات ہے اور معلومات ہم نے اپنے اساتذہ نے سنا ہوگا معلومات ہم سے زیادہ یہ دنیا کی عیسائی دنیا کے مہم دنیا میں بڑے بڑے مدرسے ہیں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے حدیث کی تعلیم ہوتی ہے قرآن ان کا اوپر ہوتا ہے ان کی اپنی زبان پر ہوتی ہے لیکن ان کا وہ علم علم نہیں ہے وہ معلومات ہے ان میں ایک نور ہوتا ہے جو اللہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں کرتے ہیں کی معرفت ہوتی ہے اسی لیے ان کے دل کے اندر اللہ کی خشیت بیٹھ جاتی ہے اللہ کا ڈر کرے جاتا ہے اس کی زندگی جہاں علم حاصل کرتا ہے وہ علموں کو عمل کا تقاضا کرتا ہے وہ عمل کے اوپر چلتا ہے یہ بھی ہمارے لیے کمزوری ہے علی طلبا کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا علم کا زمانہ ہے علم سے تعلیم ہونے کے بعد عمل کا زمانہ آئے گا حضرت تعلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری سوچ کا دھوکہ ہے کہ بھائی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر اللہ نبی علیہ السلام نے جو احکامات دیے ہیں جو تعلیمات دی ہے اور ان تعلیمات فضائی بیان کیا ہے اور اس کی کوتاہیوں کے اوپر جو وہی نے ذکر کی ہے اب جب نئی نئی وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے ہمارا دل اثر لے رہا ہے اور اثر لینے کے زمانے میں ہم جب اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے جب وقت چلا جائے گا اور عمل کا وقت آئے گا ہم اس وقت کریں گے تو حضرت فرماتے ہیں جسم کو ہمارے دل نے اثر دیا ہے اور اس کو ماحول میں ملا ہوا ہے فرصت بھی تمہیں موجود ہے اور ایسی میں جب تم عمل نہیں کر رہے ہو اور پھر وقت گزرے گا اثر ختم ہو جائے گا اور پھر تمہارے لیے دنیا کی مجبوری آئے گی اس کو کہاں سے عمل کرو گی ارے رحمت اللہ ہے ان کے پاس ان کے شادی ملنے کے لیے آئے حضرت کے پاس مہمان بنے رات کا جب وقت ہوا تو امام محمد نے احمد رحمت اللہ نے ان کی چار بھائی کے پاس لوٹے میں پانی رکھ دیا صبح ہوئی حضرت نے دیکھا لوٹے میں پانی بنا ہوا ہے آپ نے فرمایا اتنا رندا ہے وہ اتنا ہی لے رہا جو آپ نے کہا بیٹا میں نے تمہاری کاروبار کے پاس جو پانی رکھا تھا تمہیں صبح تعلق کی اور تلاش کرنے میں دقت اور زحمت نہ ہو آسان کے ساتھ اردو کے لیے پانی مل جائے اس کے لیے میں نے پانی رکھا تھا اور تم تو پوری رات ڈھوڑے رہے اور تم نے تعلیم نہیں پڑی ہمارے اقابل کی سوال اٹھا کر دیکھے یہی طالب علم کے زمانے میں وہ تعلیم گزار ہوتے تھے اس لیے اگر شانتی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہم نقلے کا معمولات رکھے اپنی ہی طالب علم زندگی کے اندر اپنے آپ کو بنا رہے لیکن اللہ معاف کرے مکتب کے اندر جہاں مکتب کے اساتذہ تعلیم دے رہے تھے بھائی سترہ رکھاتے ہیں کی بارہ رکھاتے ہیں فجر کی چار رکھاتے ہیں اساتی کی تربیت میں برابر پڑھتے بھی رہتے تھے لیکن جہاں یہاں پر تعلق میں آئے مالا بدھ کے استاد نے جہاں بتایا کہ نفل نماز کے پڑھنے کے اوپر ثواب ہے نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں نور ادا کے نے بتایا نفل نماز کے پڑھنے پر ثواب ہے نہ پڑھنے کے اوپر کوئی گنا نہیں وہاں سے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی ہمیں پڑھنے کے مسائل پڑھ رہے خوب سواب مل رہا ہے ہمیں نفل کے سواب کی ضرورت نہیں ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بھائی ایک آدمی ایک مالک ہے اس کے دو نوکر ہیں ایک نوکر ہے وہ اپنی فرض پر ڈیوٹی مسلسل پکانے کے لیے اس کو رکھا ہے وہ فرض پر ڈیوٹی بجا کر وہ چلا جاتا ہے ایک نوکر وہ ہے جو کھانا بھی پکاتا ہے فرض اس ادا کرنے کے بعد پھر وہ ٹھہرتا ہے اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے اس کے غصے سے بھی کام کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ دونوں نوکروں کے میں سے اس کے مالک کو کس سے زیادہ محبت ہوگی ظاہر ہے فرض کے علاوہ سفر بھی فرض والے کے اوپر تو چونکہ فرض اس کا مہیلا ہے وہ اس کے اوپر دباؤ بھی ڈال سکتا ہے مجبور کر کے بھی وہ کام کروا سکتا ہے لیکن یہ نمبر ادا کرنے والا ظاہر ہے وہ ظاہر کام کر رہا ہے تو سفر اس سے محبت نہیں ہوگی وہ اس کی تنخواہ دینے کے علاوہ اس کو اور بہت زیادہ انعامات سے بھی نواز دیتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس میں جو فرائض رکھے ہیں واجبات رکھے ہیں یہ بھی کتنوں کے ماحول کے اندر ہم یہ چاہ میں رہ کر کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہم اپنی شان کو دیکھے ہمیں کس سے نسبت حاصل ہے کس علمت سے نسبت حاصل ہے کس نبی سے نسبت حاصل ہے ہمارے نبی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنایا ہے کیا ہمارے نبی فرائض پر چلنے والے تھے نبی کی سفر کرنے والے صاحب تعلیم ہمارے شریف کے اللہ ان فرائض کے اوپر چلنے والے تھے نہیں اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فرائض اور واجبات بتا ہو اسی تعلیم کے زندگی کے اندر اسی زمانے کے اندر ہم نوازیوں کا بھی اہتمام کریں ہم جب یہاں اہتمام کریں گے باہر کے ماحول میں نکلیں گے چاہے جتنی بھی مجبوری ہوگی لیکن اللہ تمہارا تعالیٰ توفیق دینے والے اللہ جا رہے کہ میرے بندے نے تعلیموں کا زمانہ میں نے کیا تھا کتابوں کی مصروفیت تھی تدریس کے ان کو پڑھنے پڑھانے کی مصروفیت تھی لیکن اس کے باوجود اس نے وقت نکال کر وہ چار نماز کی دو رکعت پڑھ لیتا تھا اسلام کی بھی دو پڑھ لیتا تھا تعلیم کی دو رکعت کو پڑھ لیتا تھا اللہ تمہارا تعالیٰ اس مجبوری کے اندر بھی ہمارے لیے وقت تو ایک تو اپنے اللہ کے بارے میں ہمیشہ ان سے محبت اچھا بھی بات کرتا ہوں ایسا ہوتا ہے ہمارے اساتذہ میں بانو اساتذہ صلاحیت تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دی ہوتی ہے بعضوں کے اندر بیان کی صلاحیت ہوتی ہے بعض شیخ العزیز ہوتے ہیں بعض حدیث کے پڑھانے والے ہوتے ہیں اور بعض بولے والے ہوتے ہیں وہ نیچے کی کتابیں پڑھاتے ہیں ہم نیچے اور نیچے پڑھتے جو بنیاد کی علم حاصل کر کے اوپر چلے ہیں لیکن جیسے جیسے اور علم کی ایک شان ہے وہ کبر پیدا کرتی ہے اسی لیے سوال میں امتیاز کرنا جیسے ہمارے سرکار سے وہ بھی بہت ضروری ہے تو پھر ہمارے دلوں سے وہ نیچے سے ہمارے اللہ اکرام جن سے ہوئے لوگ پڑھانا مکتب کے جو اساتذہ تھے ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں نکل جاتی اسی لیے حضرت تعلیم رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کے اندر ایک مرتبہ سلمان کے درمیان نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ ہم سب سے اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں دیکھو جو شیخ الحم رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ تم حضرت شیخ الحم کا جو احترام کر رہے ہو وہ ان کی شہرت کی وجہ سے ان کی اتنی بلندی کی وجہ سے کیا جو احساب نہیں کر رہے ہونے کے سے نہیں کر رہے ہو ان کو شہرت احساس کروائی ہے اس شہرت کے احساس سے تم احساس کر رہے ہونے کے سے جہاں ہمارے بڑے اساتذہ بن رہے ہیں چھوٹے اساتذہ بن رہے مکتب کے آزادی بند ہے معلومات استاد اور کا اگر استاد کے دل میں میں میں معمول کرنا تو سے سے معلوم ہو جائے گا سہارنپور کے کے کے صدر مدری حضرت حضرت احمد کا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے تعلیم حاصل حاصل کرتا تھا وہاں کرنے بعد مساحد اندر پہنچا اب مجھے جانا تھا اپنے بہت سارے اساتذہ سے ملاقات کر کے میں نکلا لیکن جلدی کے اندر وقت نہیں ملا ایک استاد ملاقات میری باقی رہ گئی کہتے جب میں میں مدرسے پڑھنے کے لیے آیا سارے ساتھیوں کے اندر بڑا نہیں تھا لیکن میں ان بات استاد پڑھا رہے سمجھا رہے ہیں کوئی مطلب تعلق مجھ سے نہیں ہو رہا ہے کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے بڑی فکر آئی ہوئی میں نے مجھے بہت سوچا پتا چلا میں مقصد گھر چلا تھا سارے کی ملاقات کر کے چلا تھا لیکن جلدی میں استاد کی ملاقات رہ گئی چلا جب میں جلدی سے مدرسے سے چلا وہ استاد کے پاس پہنچا اور استاد کے سامنے میں نے معافی چاہی حضرت سب نے معذرت کی کہا حضرت اس طرح سے بات ہوئی کہا میرے دل میں یہ آیا کہ عبدالرحمان جو ہے وہ سارے استادوں سے تو مل کر گیا شاید مجھے معمولی سمجھا اور اس کی وجہ سے مجھ کر اور میرے دل کے میرے دل میں کچھ تمہارے بارے میں آیا لیکن جب تم نے حقیقت کھول دی میرا دل جو ہے بالکل صاف ہو گیا اور ان کے استاد نے ان کو دعائیں دی تو حضرت فرما رہے ہیں طلبا کے سامنے کہ یہ میں جو تمہارے سامنے کسی جی سے نہیں پڑھا کے لیے بیٹھا ہوں یہ میری اپنی کوئی استعداد میری اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے یہ انہیں اثر اساتذہ احترام کا ادب ہے جس کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے آج مجھے حدیث کی خدمت کے لیے جو دیکھو تو ہم علی طلبا اپنے اساتذہ کا لال کتابوں کا درستاؤں کا بھی اہتمام درستہ بھی ہمارا بھی ان کے لیے واسطہ بن رہا ہے ہم اس کی سپاہیوں کو درستاؤں کو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس کا احساس سے ضروری تو اسی لیے درستہ اللہ کی تصور کرے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس ہے کتابوں کا احساس باوجود ہم جو بھی کتابیں ہو یہ نہیں قرآن کا مسئلہ ہے کہ قرآن کو جو بغیر اردو کے پڑھنا جائز نہیں ہے بچہ جیتے جائز ہے مسئلہ اپنی جگہ پر ہے لیکن حقیقی ہماری کے اندر لانے کے لیے ان کے ضروری ہے صرف کتابوں میں واقعات آتے ہیں ایک گاؤں میں دو تعلیم علم ایک ہی تعداد کے مالک ہے دونوں میں آزاد کمی ہے اور دونوں دل علم حاصل کرنے کے لیے گئے علم حاصل کرنے سے کوشش کرتے ہیں ایک اپنے علم علم کے اندر بالکل کامل ہو کر آیا ہے اور دوسرا علم سے بالکل کھولا ہو کر آیا ہے تو وہاں بھی تو بڑے بڑے علماء نے انہوں نے غور کیا تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ جو تعلیم علم جس کو حقیقی علم حاصل ہوا ہے اور اس کے سینے کے اندر اللہ تمہارے تعالیٰ کی معلومات حاصل ہوئی ہے وجہ یہ کہ اس کی زندگی کے اندر تقوا تھا اور یہ جو بغیر ایسی پورا آیا ہے اس کی زندگی کے اندر تقوا نہیں تھا تو یہ بھی ہماری زندگیوں میں میں اردو کی بات کر رہی تھی کہ اردو کر کے جو ہمیں پڑھتا ہے دو طالب علم ہو ایک اردو کے کے ساتھ کر وہ اپنی کتابوں کو پڑھتا ہے ایک بغیر اردو کے پڑھتا ہے ہم خود اپنے اخبار فیصلہ کرتے رہے اور تجربہ کر دیکھتے رہے کہ کس کے علم کے اندر دنیا نے الفاظ کا حاصل ہو جانا یہ الگ بات ہے علم کی حقیقت کا حاصل ہونا یہ الگ ہے اور عمر ملکیت کے اندر بڑھوتری ہو جائے گی اس لیے اور پھر خصوصاً تفصیل اور حدیث کے طلبا سے میری خاص گزارش ہے کہ ہم بدل اردو کے روزگار کے اندر جو داخل نہ ہوئے محمود قدر رحمۃ اللہ علیہ بڑے ریلی بادشاہ تھے ان کا بڑا ایک گلاب کا تھا جس کا خرکی جو نام تھا تاج محمد لیکن محمود بادشاہ اس کو محمد سے پکارا کرتے تھے ہمیشہ محمد کہہ کر اس کو بلاتے تھے ایک مرتبہ بادشاہ نے اس کو تاج تاج الدین کہہ کر بلایا وہ بھی جب اس کو بادشاہ نے محمد کے بجائے چالیس دن کیا بلایا اس کو بڑا سجوا ہوا اور وہ تین دن تک بادشاہ کے پاس حاضر نہیں ہوا اس کو کم ہوا کہ بادشاہ سے میرا کیا قصول ہوا ہے بادشاہ سلام تانگل ناراض ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے چالیس دن محمد کہنے کی وجہ سے بلایا جب تین دن سے بادشاہ کی خدمت میں نہیں آیا بادشاہ نے جو پوچھوایا کہاں ہے وہ محمد تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلام کس طرح کے وہ گھر پر ہے اور آپ نے اس طرح کے نام لے کر اس کو پکارا تو اس کے دل پر بڑا سنتا ہے کہ اس سے کیا قصور ہو گیا ہے بادشاہ نے اس کو بلوایا بلوانے کے بعد اس کو پوچھا تو اس نے یہ حقیقت بتلائی تو بادشاہ نے جو بات کہی وہ کے اوپر لکھنے کی ضرورت ہے اور محمد کے اپنے دل پر باندھنے کی ضرورت ہے بادشاہ نے کہا کہ محمد دیکھ یہ تیرا جو نام ہے وہ ہمارے نبی کا نام ہے میں نے تجھے اتنے سال تو میرے پاس رہ رہا ہے جب بھی میں نے تجھے محبت کے اندر پکارا ہے میں نے بغیر تجھ سے نہیں پکارا ہے اور اس دن جب مجھے تجھے پکارنے کی ضرورت تھی میرا وقت نہیں تھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام ہے یہ اگر بغیر حکم کے لیے تو یہ بے بھی ہے اندازہ لگا ایک بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ کے اندر اس کے اسلام کے نام کے اوپر بے رسول نام لینا پسند نہیں کرتا ہے ہم مہمان رسول ہیں حدیث اور رسید کے درد میں بیٹھے ہوئے ہیں بار بار السلام کا نام آ رہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ تصویر دیتے ہیں اردو پر جو وہ جو ہے وہ بار بار ضرور پڑے اب اگر ضرور پڑ جائے ہمیں اردو کے یہ بھی ہمارے لیے ایک قسم کی بے عدی ہے اس لیے جتنے آداب کے تقاضے ہیں وقت ہونے جا رہا ہے میں یہ ہوں ہمیں سب کا لحاظ کرنا ہے وہ بھی غلط نہیں آ گیا سب سے آخری بات اہم بات کے اندر میں بات کو ختم کر رہا ہوں ہماری اپنی زندگیوں کے اندر تکوا ضروری ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے اور خصوصاً ہمارے لیے مدرسہ یہ شہر کے اندر ہے ہمیں اپنی ضرورت کے لیے مدرسہ اصل کے بعد ضروری کاموں مجبوری کے درجے میں چھٹی دی جاتی ہوگی جمعرات کو ہمیں چھٹی ملتی ہے جمعہ کا دن ہم اس شہر کے اندر رہتے ہوئے ہمارے لیے آنکھوں کی حفاظت بہت مشکل ہے لیے عام طور پر سرکار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر غلط روپے اور غلط سے پیدا ہوتے ہیں بندی کا یہ رہتی ہے اور یہ اتنا مہنگی پر ہے بزرگ دین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وہ اسے معمولات کر کے عبادتیں کر کے نظریں پڑھ کر ہمارے مان کر قرآن کی تلاوت کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ان کو ایک مضبوط نسبت حاصل ہوتی ہے دعاؤں میں حالات محسوس ہوتی ہے عبادتوں میں لذت محسوس ہوتی ہے تو اور دعاؤں کی محبت اپنی جگہ ہے لیکن بد نظری کا اپنا کہ وہ وہ وہ ہزار کی کی کی محنت کے کے اوپر ایک جو پانی پھر جاتا ہے ہے ہے خدا ساتھ نسبت نسبت آدمی آدمی ہوتی ہو جاتی ہمیں عبادت میں دل نہیں لگتا لگتا ہے ہے ہے ہمت کے کرنے پیچھے دل نہیں نہیں دعا میں طبیعت چاہتی اساتذہ دے رہے ہیں ہےگاہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جہاں ہمارے لیے رکاوٹ کے بہت سارے اسباب ہیں اس میں سب سے بڑا سبب یہ ہے ہم اپنے نکاح کی حفاظت کروا کروائے حدیث میں اللہ کے نے فرمایا کہ نکاح اکیس کے تینوں میں سے ایک پہلی تین ہے یہ اکیس اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان اور ہمارے اوپر جو ڈال کے ڈالتا ہے اس لیے نکاحوں کی حفاظت کرے حضرت ساتھی ہم خود لارے کرواتے ہیں جیسے ہماری نکاح غلط اٹھ سکتی ہے ہمارا رنگ اٹھا سکتا ہے اللہ نے ان کے ساتھ طاقت انسان نے رکی ہے جیسے نکاح اٹھانے پر قابل ہے نگاہ کو رکانے پر بھی قابل ہے اس سے اگر کوئی غلط اور اس کے بارے میں سرگرمی ہو یا پھر ہمارے ساتھ چھوٹے سلمان چھوٹے ہیں جو لوگ ہے امرت ہے ان سے بھی اپنی عمروں کرنی بات نہیں ہوگی ہمارے بڑوں کو دیکھو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کا تقوا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اللہ نے کتنی خدمت دی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو بچپن میں ان کے پاس جمعہ حاصل میں آئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت تھے امام صاحب کی جب ان کے اوپر پہلی نظر پڑی امام صاحب نے تعریف کر دی ہے محمد تمہیں اگر میری پیٹ کے پیچھے بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے امام محمد ان سے حاصل کر رہے تھے ڈبے کے ساتھ اب ایک وقت آیا ایک مرتبہ دھوپ پڑ رہی تھی اور دھوپ کے اندر ایک روایت نہیں آتا ہے دھوپ کے اندر امام محمد کا چہرہ آپ کو جو دروازے کے اوپر یا دیوار پر نظر آیا تو دیکھا کہ ان کے اونچے اور نانی کی ہوئے ہیں تب امام صاحب نے ان کو ایک بات کر تمہیں آپ سامنے آ کر آ کر کے ہو بیٹھنے کی اجازت ہے وہاں تک اجازت ہے حضرت خادی نے اللہ صاحب اپنے خادموں کو کو گھر کے لوگوں کہہ دیا تھا میرے جو کا کمرہ ہے اسے اسے کوئی نو نو لوگ نہیں آنا چاہیے اتنے زیادہ ہمارے وہ احتیاط کرتے تھے ہمیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے عورتوں کے اعتبار سے بھی اور ہمارے وہ طلبا جو جو عمر ہے ہے ہوتا جانتا بزرگ کا جواب کر رہے تھے ایک کام کی نکلی ہوئی تھی اور رب جلیل سے کہہ دیا اللہ ہوں میں اور اس کا بے بدل ہی ایسا میں تیرے قدم سے تیری منا چاہتا ہوں بعد میں خدا کے حوالے کے اندر کیا ہوا مانگ گیا کاش میں اس حرم بے خدا کا سواب کرتا تھا سواب کرتے وقت کسی عورت کے اوپر یا کسی نو عمر بچے کے اوپر میری غلط نظر پڑی گیس سے چھپر کر رہا میری آنکھ نکل گئی اب مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے میری دوسری جو ہے غلط نظر پڑ جائے میری دوسری آنکھ نہ نکل جائے میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگ رہا ہوں کا جانتا ہے حضرت علیہ کو علاج بتلایا ہے کہ جہاں غلط نظر پڑے ہم کسی بتیس نظر والے کو دیکھ رہے بس کو دیکھ رہے نہیں ہے ہم تصور کریں کسی بس ان کا ہٹا دیں گے وہ جو غلط کہہ رہا ہے سے ہماری حفاظت ہو جائے گی ورنہ اگر ہم ان کو بھی حاصل کر رہے ہیں اور چناؤ کے لیے وہ نہیں بچ رہے ہیں تو حضرت امام اگر رحمۃ اللہ علیہ اپنے سے شکایت کر رہے ہیں جس سے اللہ کی معلومت حاصل ہوئے اور جس پہ علم کی حقیقت ہمارے دلوں میں پہنچے حضرت امام شاہد رحمۃ اللہ علیہ علم کے بارے میں اپنے استاد کے سامنے شکایت کر رہے اور یہ حضرت شاہد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے لیکن اس کے ظاہر سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کر رہے ہیں یہ علم کے پیچھے ہمارے جوڑے سے نہیں کر رہے ہیں یا علم ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے یا الفاظ کو حاصل ہو رہے ہیں لیکن ان الفاظ کے ذریعے سے وہ ہم سے عمل کا جو مطالبہ کر رہا ہے عمل ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہا ہے یا علم کی حقیقت اور ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہی ہے وجہ یہ کہ علم بھی دوائی بھی کھا رہے ہیں اور پرہیز بھی کر رہے ہیں دوائی بھی کھا رہے ہیں اور پرہیز بھی کر رہے ہیں علم نمبر کو بھی حاصل کر رہے ہیں اور خدا بھی کر رہے ہیں تو علم تو ایک نور ہے اور خدا ایک نمبر ہے یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہے اسے ضروری ہے اس طرح کہ ہم کیا کر رہا ہوں اپنے کی مدد کر رہے ہو جتنی چیزیں ہمارے لیے آرام میں لا رہے ہیں لائے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کا احترام کرتے ہوئے سب سے بڑی چیز ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے اور گنا سے بچنا جیسے مشین ہے ایسی ہے چھٹیوں کے زمانے کے اندر ہمارے بہت سے طلبا بھی نماز آباد دی جاتی ہے اگر نماز کا مشینہ ہے تو یہ بھی بہت بڑا مندہ ہے ہم لگ جاتے ہیں یہ بھی بہت بڑا مدد ہے انتظار کریں گے گناہوں سے بھی بچنا ہے عوامی کو بھی پورا کرنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ پہلے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق ادا کرنا ہے ماشاء اللہ حضرت نے بڑی قیمتی بات کی خاص طور پر رسول علم کے اور روزہ کی اہمیت اور فروغ کے بارے میں بڑی قیمتی باتوں سے سبھی فرمایا حضرت کا بہت شکر